على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اونچا مقام اعلی درجہ حضرات انبیاء علی نبیین علیہ الصلاۃ والسلام کو مرحمت فرمایا پیغمبروں میں اللہ نے بعض پیغمبروں کے مراتی بعض پیغمبروں سے بڑھائے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی تلکر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے باس کو باس پر فضیلت دی ہے ان میں سب سے اونچا مقام اعلیٰ اور عرفا مقام سرور کو دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ آخری نبی ہیں اور سب سے اونچے نبی ہیں اللہ کے سب سے محبوب ترین اور قریب ترین بندے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں رسول آنے والا نہیں اللہ نے جس شان کے پیغمبر کو مبوس کیا اسی شان کے صحابہ کو اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں بھیجا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام جس شان کے پیغمبر ہیں ان کے ہواری اسی شان کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی شان پیغمبرانہ جیسی ہے ایسے ہی اللہ نے ان کے ہواریوں کو ایسے ہی پیدا کیا چونکہ آقا کی شان نرالی ہے اونچی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ساتھی دیے اور جو صحابہ دیے ان کی شان بھی نرالی ہے اور ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بزرگان دین میں اولیاء کرام میں ان کا بہت اونچا مقام اور بہت اونچا درجہ ہے ایک مرید نے حضرت سے سوال کیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ خلفائے اربا کے بعد بعد میں انہوں نے حکومت کا نظام سنبھالا باغ ڈور سنبھالی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب امیر المؤمنین بنے اور خلیفت المسلمین بنے زمانے میں امن تھا چین تھا سکون تھا مسلمان آپس میں لڑا نہیں کرا لڑ نہیں کیا کرتے تھے بڑی پرامن زندگی تھی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ کے فرزند ارجمن یزید کو لے کر معاملہ بڑا الجھا رہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دو طبقے ہو گئے ایک یزید کو خلافت دینے کے حق میں تھا اور ایک یزید کو خلافت نہ دینے کے حق میں تھا مراتب کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی ہیں لیکن ان کے زمانے میں فتنے ہوتے رہے فساد ہوتے رہے خون خرابہ ہوتا رہا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ صحابی نہیں ہیں یہ تابعی ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں امن رہا سکون رہا فتنے فسادات سے پاک رہا زمانہ تو سوال کرنے والے نے بڑی ہوشیاری سے سوال کیا کہ ان دونوں کے زمانوں میں کون سا زمانہ بہتر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ظاہری حالات کے اعتبار سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سکون تھا امن تھا پتنا نہیں تھا فساد نہیں تھا خون خرابہ نہیں تھا کہ آپ کا دور مبارک افضل ہے تو صحابہ کا مقام گھٹ جاتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام گھٹ جاتا اور اگر یہ کہتے کہ آپ کا مقام اور آپ کا دور اور آپ کا زمانہ بہتر ہے تو کوئی عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی فتنے اور فساد کے زمانے کو اچھا بتا رہے ہیں اور جس زمانے کے اندر امن تھا سکون تھا چین تھا اسے کچھ نہیں بتا رہے ہیں بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی ہے حدیث پاک میں سرور کونین آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اتقو فراست ينظر بنور اللہ مومن کی جو فراست ہوتی ہے اور مومن کی جو چالاکی ہوتی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ پیشانی کے آنکھ سے نہیں دیکھتا وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور وہ دماغ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس دل اور دماغ کی آنکھ کا تعلق خدا کے نور سے ہے خدا کی تجلیات سے ہے وہ وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا وہ چیزیں پا لیتا ہے جو عام انسان پا نہیں سکتا حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند شروع ہو چکا تھا حضرت نے اس وقت آٹھ اصول لکھے آٹھ قوانین لکھے کہا کہ دارلوم اگر چلے گا تو انہی آٹھ قوانین پر چلے گا چنانچہ اس میں سے ایک شک حضرت نے یہ بھی لکھی مسلمانوں سے بھیک لے لی جائے گی ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ دامن پھیلا کر بھیک کو لیا جائے گا لیکن حکومت وقت سے کسی قسم کی کوئی مدد اور تعاون نہیں لیا جائے گا کہاں حضرت کا زمانہ اور کہاں آج ملک کے اور عالمی حالات اگر دارلوم حکومت کی مدد لے لیتا دارلوم اگر اغیار کا تعاون لے لیتا خودداری کی زندگی گزار کر غیرت کی زندگی گزار کر اور عزت کا تاج پہن کر زندگی گزار کر آج مدارس عربیہ کی یہ درگت بنی ہوئی ہے اور اگر لے لیا جاتا تو خدا جانے پیر کی جوتیاں بنا کر جوتیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا وہ علماء اور مدارس عربیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا یہ حضرت کی دور رس نگاہ تھی اور آنے والے حالات کو وہ دیکھ رہے تھے پہچان رہے تھے فتنے جنم لیں گے اور یہ مدارس جو آج امن کی چار دیواری کے اندر قال اللہ اور قال رسول کا درس دے رہے ہیں ایک وقت حالات اس کے خلاف آئیں گے اسی کو حدیث پاک میں فرمایا اتقو فراست المؤمن فَإِنَّهُ ہو بِنُورِ اللَّهِ بنور اللہ مومن کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے متقی کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی آدمی کسی اللہ والے کی بات قرآن کی بات اور حدیث کی بات کو اپنے عقل کے پیمانے پر اسے تولے نہیں اپنے سمجھ کے پیمانے پر اسے اتارنے کی کوشش نہ کرے اللہ والے نے ذکر دے دیا تو اس کو اپنا لے اس نے تحجد پڑھنے کے لیے کہا تو پڑھ لے اگر اس نے چھوڑنے کے لیے کہا چھوڑے ایک بزرگ کے پاس ایک مرید گئے اور جا کر عرض کرنے لگے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیدنا امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ خواب میں ننانوے مرتبہ اللہ تعالی کی زیارت کی ہے تو کہنے لگے کیسے کوئی آدمی اللہ کی خواب میں زیارت کر سکتا ہے تو اس بزرگ نے فرمایا ایک کام کیجئے گا آپ عشاء کی نماز کو جماعت سے چھوڑ دیجئے عقل میں آنے والی بات نہیں تھی اور یہی بات آج حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر بریلوی طبقہ غیر مقلدوں کا طبقہ بطور اعتراض کے پیش کرتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا تھا حقیقت یہ ہے کہ پیری مریدی کا جو معاملہ ہے اور آدمی اگر کسی کو اپنا شیخ بناتا ہے یا اپنا روحانی پیشوا بناتا ہے تو سب سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شیخ کے تابع کر دے وہ کھڑنے کے لیے کہے تو کھڑا ہو جائے وہ بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھ جائے وہ گھر میں نماز پڑھنے کے یہاں قرآن اور حدیث اگر اس کے خلاف بھی بظاہر جا رہی ہو تو اس کی طرف بھی توجہ نہ کرے اس لیے پیر کامل اور شیخ کامل کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ فراست ایمانی سے بھرپور ہوتی ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے گورنر بنا کر جب بھیج رہے تھے تو آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کی سرحد تک رخصت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں آپ اونٹ پر بیٹھ گئے آپ کے پیر جہاں ختم ہوتے تھے وہاں آخا کا سر شروع ہوتا تھا جو آدمی اونٹ کے نیچے ہو اور ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کے پیر اور نیچے کھڑے ہونے والے کے سر دونوں برابر ہوتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ میرے پیر ہیں اور آقا کا سر مبارک ہے اور یہ بے ادبی ہے گستاخی ہے مجھے کود کر نیچے آ جانا چاہیے اور آقا کو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے مجھے کہنا چاہیے لیکن آقا کی تربیت اور آقا کی صحبت کا اثر تھا فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بات ماننے میں اطاعت کرنے ہی میں کامیابی ہے عقل کے دوڑانے میں نہیں اگر عقل دوڑا کر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر جاتے نبی کی نافرمانی ہوتی اور نبی کی دل شکنی ہوتی اور اللہ ناراض ہوتا تو وہ صاحب گئے اور جا کر عرض کرنے لگے حضرت امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ نے ننانوے مرتبہ خواب میں دیکھا ایک مرتبہ ہم بھی دیکھ لیں حضرت نے کہا کہ عشاء کی نماز آپ چھوڑ دیجئے جماعت سے نہ پڑھیے تو چھوڑ دی ان کو ہمت نہیں ہوئی کہا کیسا پیرو مرشد ہے نماز چھوڑنے کا حکم دیتا ہے جماعت چھوڑنے کا حکم دیتا ہے قرآن کے خلاف جو بات ہو حدیث کے خلاف جو بات ہو کیسے عمل کیا جائے گا یہ کہہ کر انہوں نے یہ کیا مغرب کی نماز کی جو سنتیں تھیں ان سنتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب تھوڑی دیر تحجد سے پہلے آرام کے لیے لیٹے خواب میں سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اس امتی سے اور اس اللہ کے بندے سے کہ جناب میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم نے جو ہے مغرب کی بات کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو وہ اللہ والے کہنے لگے خام خواہ اس کی سنتیں چھوٹ گئی اور سنتوں کی قضا نہیں ہے اور عشا کی نماز کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے اگر یہ بندہ عشا کی نماز کو جماعت سے چھوڑ دیتا اور تحجد کے وقت تک ٹلاتا درمیان میں اگر اسے غلودگی آتی اور نیند آتی اللہ خواب میں آ کر پوچھتا کہ میرے محبوب بندے میں نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو نے فرض نماز کو چھوڑ دیا سنت چھوڑنے کی وجہ سے آقا آئے تھے نقصان یہ ہوا بڑوں کی بات نہ ماننے کا سنت کی برکتوں سے محروم ہو گئے اب قیامت تک مغرب کے بعد کی سنت وہ قضا نہیں پڑ پائیں گے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو جماعت سے نہ پڑھنا تو جب ٹلے گی جماعت تو پھر خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک صاحب آئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ حضرت میں بیت ہونا چاہتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے مریدین اپنے شیخ کو اپنے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں آج کل کے مقتدی امام کو اپنی مرضی پر نماز پڑھوانا چاہتے ہیں آج کل کے بیان سننے والے اپنی مرضی پر خطیب کو چلانا چاہتے ہیں اور ساری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے انتلی دل امت اور کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی الٹا ہوگا معاملہ اولاد سے ماں باپ ڈرا کریں گے شوہر بیوی سے ڈرا کرے گا دوستوں کی تعظیم کیا کرے گا اور باپ کی بے عزتی کیا کرے گا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس فرق کو آزمانے کے لیے کہا کیا تم یہ پڑھ سکتے ہو کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اس نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتا تو حضرت نے کہا کہ تم میرے مرید بھی نہیں ہو سکتے الیاز بلّہ حضرت اسے اپنی نبوت اور رسالت کا قائل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کی دل کی حالت اور کسی امر شریع کے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ مرید کیا اپنے شیخ کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو آزمانے کے لیے اور اس کا امتحان کرنے کے لیے حضرت نے یہ جملہ کہا تھا اور بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرید نے خواب کے اندر اس بات کو دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ بہرحال یہ تصوف کی باتیں یہ اہل دل کی باتیں اور یہ پیری مریدی کی باتیں جیسے کہ میں نے کہا نابالغ کو شادی کی کیفیات کی لذتوں کا علم نہیں جو آدمی اس راستے کا سالک نہیں جو ان کے منازل طے نہیں کرتا ایک آدمی ٹرین کو دیکھ رہا ہے کبھی ٹرین میں بیٹھا نہیں تو وہ کیا جانے کہ ٹرین میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے راہ سلوک میں بیت کے معاملے میں شریعت اور طریقت کے معاملے میں جب تک کوئی فرد اس راہ کا مسافر نہیں ہوتا اس راہ پر چلتا نہیں اسے کیا پتا کہ کشف کیا ہوتا ہے پیر کیا ہوتا ہے مرشد کیا ہوتا ہے اور تعلقات اگر قائم رکھے جائیں فوائد کیا ہیں اور تعلقات چھوڑ دیے جائیں کیا میں اپنی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کیا اپنا بیان نہیں کر رہا ہوں سن نہیں رہا ہوں کیا میں اپنی جگہ پر روزے نہیں رکھ رہا ہوں کیا میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے کیا صحابہ کرام کی داڑھی نہیں تھی کیا صحابہ کرام بے نوازی تھے کیا صحابہ کرام تلاوت کرنے والے نہیں تھے کون سی چیز تھی کہ ابو بکر کو ابو بکر صدیق بنایا کون سی چیز تھی کہ عمر کو فاروق بنایا کون سی چیز تھی کہ علی کو مرتضی اور مشتبہ بنایا کون سی چیز تھی کہ خالد کو سیف اللہ بنایا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پل بھر اثر کا نتیجہ ہے کائنات کے تمام اولیاء کائنات کے تمام اتیا کائنات کے تمام ابدال کائنات کے تمام غوث کائنات کے تمام مؤمنین اور شہدا میرے رب کی عزت و جلالت کے قسم ایک معمولی درجے کے صحابی کے پیر کے دھول کے ذرے کو نہیں لگ سکے صحابی کا مقابلہ کرنا ان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ بہت دور کی بات ہے کہ پوری کائنات غوث العظم سے بھر جائے خواجہ اجمیری سے بھر جائے فرید الدین گن شکر سے بھر جائے قاسم نانوتوی سے بھر جائے وجہ کیا کیا وجہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ مقام مل گیا اور یہ درجہ مل گیا تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک اچھا ہے یا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا اگر آپ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز گھٹ جاتا مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک اچھا تو ہر انسان جانتا ہے کہ خون خرابہ فتنہ فساد قتل غارت کری جھگڑے اس وقت شباب پر تھے پہچان لیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ پوچھنے والا کیا نیت سے سوال کر رہا ہے اور کیا نیت سے پوچھ رہا ہے اس کے دل میں یہ بات ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہو کر ان کا زمانہ امن سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہو کر ان کے زمانے کے اندر فتنہ فساد تو جواب دیا نالائق تم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہو خبردار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ تو دور کی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پر میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے سواری کی اور اس گھوڑے کی ناک سے جو ریٹ نکلا میرے اللہ کی قسم وہ ریٹ اور اس گھوڑے کے پیر کی دھول ہزاروں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے بہتر ہے کیا سمجھتے ہو تم صحابی کو انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے انہوں نے نبی کی صحبت کو پایا ہے انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے ویشی آپ جانتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے جس نے دنیا میں قتل کی ایک نئی تاریخ کو مرتب کیا دنیا میں قتل غارت گیری کیا ہوتی ہے قتل اور غارت گیری یہ ہوتی ہے قتل کر دیا تیر لگا دیا تلوار سے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن وحشی نے قتل اور غارت گری کی ایک نئی تاریخ کو مرتب کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے دل ناک کان اور جسم کے اعضا کو ایک تاگے کے اندر پرویا اور اس کا ہار بنایا اور ہار بنا کر ہندا کے گلے کے اندر ڈالا اور آقائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر جتنا روئے جتنا روئے کسی اور موتا پر اور کسی اور شہید پر آپ اتنا نہیں روئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ غم کی حالت میں ستر سے زائد مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کو پڑھا اتنی محبت تھی اور اتنی عقیدت تھی لیکن آج اگر کوئی وحشی کا نام لے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑے گا کون جنہوں نے حمزہ کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آزا کو نکال کر ہار بنا کر ہندا کے گلے کے اندر ڈال کر اور اسے ڈیاس کرنے کے لیے اور ناچنے کے لیے کہا علماء فرماتے ہیں کیا وجہ ہے جو وحشی قاتل تھا اور جو وحشی آقا کی نگاہوں میں مبغوث تھا اللہ کی نگاہ میں ملون تھا کیا چیز تھی کہ آج اگر اس وحشی کا نام لیا جائے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کہنا پڑتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ایک جھلک اور ایک صحبت کی اثر نے وحشی کو جہنم کے گہرائیوں سے نکال کر جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیا ایک پھل کی تاثیر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کہ وحشی کیا کام کیا تھا کیا اس نے کارنامہ انجام دیا تھا اور قیامت تک اگر سورہ فرقان کو پڑھا جائے گا اور کلام پاک کی ان آیتوں کو پڑھا جائے گا اللہ من تاب آمن عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم مگر جس نے ایمان کو قبول کیا اور توبہ کیا اور نیک کام کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم اس کے ایمان کو بھی قبول کرتے ہیں ہم اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں تو وحشی نے کہا اے اللہ اگر کسی کے جسم پر زخم ہو جائے اور وہ زخم سوکھ جائے تو وہاں ایک نشان پڑ جاتا ہے اللہ تعالی نے کہا فلا دل اللہ سیات آتے حسنات ہم تیرے قتل کے نشان کو مٹا کر وہاں پر نیکی کا نشان لگا دیں گے تجھے اب درندہ وحشی نہیں اب تجھے کوئی قاتل وحشی نہیں بلکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں گے یہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہنا یہ تیرے گناہوں کے معافی کی نشانی ہے اور یہ تیرے خطایا کے دھل جانے کی نشانی ہے اور یہ تیری توبہ اللہ کے یہاں قبول ہونے کی نشانی ہے تو آپ نے دیکھا ایک پل میں آقا کے چہرے انور کو دیکھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت وحشی کا مقام کہاں سے کہاں بڑھا دیا حضرت صحابہ کرام صحابہ کے بانے صحبت یافتہ ہیں دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں اور جو صحابی جس درجے آخا کے قریب رہا اور صحبت یافتہ رہا اللہ نے اس صحابی کا مقام اتنا ہی اونچا کیا اور اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر ہدایت کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے دو طریقے رکھے ہیں ایک کتاب اللہ کو رکھا ہے اور ایک رجال اللہ کو رکھا ہے اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور کتاب کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے وہ کتاب ہر امت کو نہیں دے دیا بنو اسرائیل کو تختیاں دے کر یہ نہیں کہا جاؤ تم خود تختیاں پڑھ لو اوہد کے پہاڑ پر کلام پاک رکھ کر اللہ نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ تم خود جو ہے کلام پاک پڑھ کر سمجھ لو اللہ نے انجیل کو ہماریوں کے حوالے کر کر یہ نہیں کہا اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کتاب کو نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کتاب کو وہ کتاب سمجھانے کے لیے بھیجتے ہیں قرآن کو نازل کیا تو صاحب قرآن صاحب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کو بھیجا زبور کو نازل کیا حضرت داؤد علیہ صلاح والسلام کو بھیجا توریت کو نازل کیا حضرت موسا علیہ سلاط والسلام کو بھیجا صحف ابراہیم کو نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ صلاط والسلام کو بھیجا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کتابوں کو تو نازل کیا لیکن کتاب سمجھانے کے لیے کسی رجال اللہ کو اللہ والوں کو اللہ نے بھیجانا ہو تو چنانچہ کلام پاک جب نازل ہوا اللہ نے کلام پاک کو سمجھانے کے لیے رسول یتلو آیاتی الکتاب محمل نبی کی بنیادی ذمہ داری بتائی گئی وہ کتاب پڑھ کر تسکیہ کرے وہ سمجھائے وہ معنی بتائے وہ مطلب بتائے وہ پریکٹیکل عملی طور پر کلام پاک کی تفسیر کا نمونہ کلام پاک کہتا ہے عقیم الصلاح نماز قائم کرو تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے وہ دکھائے کلام پاک نے کہا ادعو ربکم تجرو و خفیہ کہ تم اپنے رب سے آہستہ اور گڑ گڑا کر دعا کرو دعا کیا ہوتی ہے وہ نبی بتائے قرآن نے کہا کتبہ علیہ کم استبادین قبل قبلکم روزہ فرض کیا گیا روزہ کہاں شروع ہوتا ہے روزہ کہاں ختم ہوتا ہے روزہ کن کو رکھنا چاہیے یہ نبی کی ذمہ داری ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو مکمل طور پر ادا کیا انجام دیا حجت الوداع کے موقع پر آپ نے حضرات صحابہ کرام سے گواہی لی لوگوں اے صحابہ کیا تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا پورے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا قد بلغت یا رسول اللہ قد بلغت یا رسول اللہ آپ نے بغیر کمی بیشی کے اللہ کے حکامات ہم تک پہنچا دیے ہیں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شد اللہ شد اے اللہ گواہ رہنا کہ جو تو پیغام مجھ تک پہنچایا میں وہ پیغام حضرات صحابہ کرام تک پہنچا دیا پھر حضرات صحابہ کرام روایتوں کے اندر آتا ہے جس کا اونٹنی کا رخ کسی کی مشرق کی طرف تھا وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر وہ مغرب کی طرف چلا گیا اگر کسی کا رخ مغرب کی طرف تھا وہ مغرب کی طرف چلا گیا کسی کا شمال اور جنوب کی طرف تھا وہ وہاں پر چلا گیا مقصد یہ تھا اللہ کا وہ پیغام جسے آخا نے صحابہ کرام تک پہنچایا وہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے مدینہ منورہ کی موت ساری دنیا کی زندگی اور بادشاہت سے بہتر ہے لیکن مدینہ منورہ کی زندگی کی قربانی دی جنت الوقی کی قربانی دی ریاض الجنہ میں کون نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے محرم کعبہ کے اندر کون طواف کرنا نہیں چاہتا کون عمرہ کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس عمرے سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی اس حجے بیت اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی مدین منورہ کی زندگی اور جنت البقی کی موت اور جنت البقی کی تقسیم سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی یوں صحابہ کرام ہندوستان آئے افریقہ کے جنگل گئے اور انہوں نے اس دین کو اس امانت کو حضرات ائمہ کرام تک پہنچایا محدثین تک پہنچایا شیوخ تک پہنچایا فکہ تک پہنچایا علماء تک پہنچایا اور اگر یہ نہ پہنچاتے یہ اپنے حج کا دیکھ لیتے اپنی زندگی اور موت کا دیکھ لیتے میرے رب کی قسم آج ہندوستان میں نہ کوئی ٹوپی نظر آتی نہ کوئی پگڑی نظر آتی نہ کوئی داڑھی نظر آتی ان کی قربانیوں کا سورا کہ آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا نور پہنچ چکا ہے قرآن کی دعوت پہنچ چکی ہے نبی کا پیغام پہنچ چکا ہے اب پہنچ تو چکا ہے لیکن مسلمانوں کے اندر جو خاندانی مسلمان ہیں ہمارے جیسے کہ ہمارا باپ مسلمان ہمارا قبیلہ مسلمان ہمارا خاندان مسلمان تو نماز لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی پڑھ لیا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی پڑھ لیا اور طواف کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی کر لیا حج کو جاتے ہوئے دیکھا ہم بھی چلے گئے صحیح مانوں کے اندر ایمان کی لذت کو پانا ہے تلاوت کی حلاوت کو پانا ہے اور وہ لطف پانا ہے جو صحابہ کرام نے تلاوت میں پایا ہے نمازوں میں پایا ہے ذکر و میں پایا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ عہد کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات کے اوپر صحابہ کرام کے ایک دستے کو کھڑا کر دیا فرمایا اگر دشمن کا لشکر یہاں سے آئے تو تم اس کی پہرے داری کرنا انہوں نے اپنے جماعت کے دو حصے کر لیے ایک سوتا تھا اور ایک نوافل پڑھا کرتا تھا پہرے داری بھی ہو جاتی تھی اور عبادت بھی ہو جاتی تھی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دشمن نے تیر پھینکا اور وہ صحابی جو نفل نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیر کے اندر تیر, تیر پیوست ہو گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا صحابی کہتے ہیں اگر پہرے داری کا معاملہ نہ ہوتا یعنی یہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر اور خوف نہ ہوتا اسی حالت کے اندر میں جان دے دیتا اور اسی حالت میں میں قربان ہو جاتا لیکن چونکہ آقا نے مجھے ایک اہم ترین ذمہ داری پر کھڑایا ہے اس لیے میں نے نماز کو چھوٹا کیا اور میں نے نماز کو مختصر کیا اور اس کے بعد میں نے صحابہ کرام کو جگایا آج مچھر کاٹتا ہے ہمیں نماز کے اندر پتا لگتا ہے آج رکعت لمبی ہوتی ہے وہ نماز کی کیفیتیں وہ تلاوت کی لذتیں وہ عبادت کی مٹھاس کیوں نہیں ایک ایکسرسائز ہے ایک اٹک پٹک ہے جو آج مسلمان کر رہا ہے حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی حج کی برکتوں سے امت محروم ہے مسجدیں ہزاروں لاکھوں کے اندر بن گئی لیکن مسجد کی رحمتیں برکتوں سے آج امت محروم ہے آج مدارس عربیہ سے نکلنے والے حفاظ اور قرائے کرام علماء کرام اور مفتیان کرام کی کوئی کمی نہیں دعوت و تبلیغ کے اندر لگنے والے داڑیاں رکھنے والے تہجد پڑھنے والے نماز پڑھنے والے کسی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن خیر و برکتوں کا معاملہ دیکھیں رحمت کا معاملہ دیکھیں برکت کا معاملہ دیکھیں نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے نہ روزے کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں اس جنت کو لے کر کیا کروں گا جس جنت کے اندر تیرے حضور سجدہ کرنا نہ ہو جس کے اندر نماز نہ ہو جنہوں نے نماز کی کیفیت کو جانا جنہوں نے سجدے کی مٹھاس کو جانا حدیث پاک میں آتا ہے انتا بد اللہ کا ان فعلم ہو فلم ہو یا ہو تم نماز ایسے پڑھو گویا یا تم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہو اپنے محبوب سے بات کر رہے ہو کیا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب سے بات چیت کی کیفیات اور لذتوں کے مزے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمید عبدی بندہ نماز کے اندر جب الحمد للہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمید عبدی اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اسنا یا ابدی میرے بندے نے میری کی اللہ سے بات کرنے میں اللہ کو دیکھنے میں اللہ سے گفتگو کرنے میں اور سجدے میں اللہ کے قدموں پر ہماری پیشانی کے رکھنے میں کیا مزہ نہیں آتا کیا لطف نہیں آتا اگر نہیں آیا تو آپ اپنی زندگی کی نمازوں کا محاسبہ کریں اپنی زندگی کے سجدوں کا حساب و کتاب کریں کہ آپ نے ایکسرسائز کی ہے وہ نماز جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو وہ نماز جو لذتوں سے بھرپور ہو وہ نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جھوپڑی کے اندر پڑ رہے تھے آگ لگ گئی اور سارے لوگ چیخ رہے تھے اور چلا رہے تھے حسین آ جاؤ آ جاؤ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر ہمارا قیمتی اثاثہ کوئی چوری کر رہا ہے ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں نماز میں سانپ آ گیا اجدا گیا بچھو آ گیا یا آگ لگ گئی نماز کو توڑنے کی اجازت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز ختم کر کر باہر آتے ہیں اور پوچھا گیا حسین اتنی بڑی آگ اور اتنا لوگوں کا چیخنا اور چلانا تمہیں کیا سنائی نہیں دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی آگ نے چھوٹی آگ سے مجھے غافل کر دیا تھا کہاں ہم جہنم کی آگ کو محسوس کرتے ہیں کہاں ہم جنت کی لذت کو محسوس کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے سرور آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے اے کاش جو روحوں پر مرنے والے اولاد پر رونے والے جوتے چپل کے پھٹنے پر آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہانے والے جہنم کی یاد میں اور جہنم کے ڈر سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ کبھی نکل جاتا کبھی اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل جاتا اگر یہاں نکلتا تو دنیا میں تو کتے کی طرح روتا نہیں تڑپتا نہیں بل بھی لاتا نہیں راوی بیان کرتے ہیں میرے محبوب میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے اور کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہانڈی میں کوئی چیز کھول رہی ہو میرے آخا گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے آخا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں آپ پر نازل ہوئی جبرائیل آپ کے پاس مکی مدنی صورتیں لے کر آئے آپ کو بشارت دی گئی انا فتح نہ لکا فتح مبینہ آپ کے ہاتھ میں لواؤ الحمد ہوگا آپ حوض کے مالک ہوں گے آپ کے رونے کے کیا مانے آپ کے تڑپنے کے کیا مانے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر باتی ہیں سجدے میں گئے آپ تو میں نے آپ کے تلموں کو اپنے الٹے ہاتھ سے چھو کر دیکھا کہ کہیں میرے محبوب کا پردہ فرمانا گئے ہو اور میرے محبوب کا وشال مبارک نہ ہو گیا ہو کیوں آپ کی نماز میں وہ کیفیت تھی آپ کی نماز میں وہ لذت تھی آپ کی نماز کے اندر وہ روحانی منظر تھا کہ آپ جنت کے منظر سے چہرے پر مسکراہٹ آیا کرتی تھی اور جہنم کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کے قطرے گرا کرتے تھے اس سینے کے اندر کس نے جو ہے چٹان کو رکھ دیا ہے سما قسط خلوب کو لہجارا یہ کس نے پتھر رکھ دیا ہے یہ کس نے چٹان کو رکھ دیا ہے کہ جہنم کے تذکروں سے یہ چٹان پگھلتی نہیں خبر کے تذکروں سے یہ چٹان پھوٹتی نہیں آخر ان آنکھوں سے کب پانی نکلے گا یہ دل کب ووم ہوگا آخر کب تک دنیا کے نغمے گاتے رہیں گے آخر کب تک دنیا کی پوجا ہوتی رہے گی آخر کب تک بیویوں کا حیض و نفاس کا خون پی پی کر ان کا طواف کیا جاتا رہے گا اور کتنوں نے پی کر کامیابی حاصل کی اور کتنے قبرستان جانے سے رک گئے اور کتنے کفن پہننے سے رک گئے اور جنہوں نے کیا کیا وہ بچ گئے اور جنہوں نے نہیں کیا کیا وہ ناکام اور نامراد ہو گئے منورہ جانے والے جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ نظر آتی ہے وہیں پر باب جبرائیل ہے اور وہیں پر باب النساء ہے ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے تھے ہم نے بتایا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کا روزے متحرہ ہے یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا ہمیشہ کا آرام فرمایا وہاں سے لے کر باب جبرائیل یہ جو نورانی مسجد کا حال ہے یہ حال شاید بڑا ہوگا پونا حصہ ہوگا کہ نو بیویوں کے مکان تھے راوی بیان کرتے ہیں نو بیویوں کے مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر باب جبرائیل تک تھے دروازے پر پردے کے بجائے ٹاٹ ٹنگے ہوئے تھے ہوا چلتی گھر کا منظر دکھائی دیتا تھا ہوا کے چلنے سے رکنے کے لیے ان ٹاٹوں پر پتھر رکھ دیے جاتے پتھروں کے پجاریوں بلڈنگوں کے پجاریوں روپیہ پیسہ رکھ کر مدینے کی سرزمین میں جا کر توہین کر کر آنے والوں آنکھوں کو عبرت کا چشمہ لگا کر دیکھا حبو کی ازواج متحرات قیامت تک کے آنے والی مومن مسلمان ماؤں کے مکانات کتنے چھوٹے حصے کے اندر تھے انہی میں حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دولت کدا تھا یہ وہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں تم نے کسی کو مس ورلڈ کہہ لیا کس کو مس یونیورس کہہ لیا اور کسی کو تم نے دنیا کی معزز ترین خاتون کہہ لیا یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ خاتون ہیں وہ سیدت نسائی اہل جنتی فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری کسی ازواج متحرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کچھ چکمک ہو گئی یعنی جب اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں بچے کچھ شرارت کر دیتے ہیں اور کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے فرماتے ہیں جب یہ جھگڑا ہو گیا تو آخا نے ایک پردہ تھا ایک روشن دان تھی کہ اسے دیکھ کر میں اپنی ماؤں سے بات کیا کرتی تھی اس روشن دان کو بھی آخا نے بند کر دیا بلڈنگیں ہونا کمال کی بات ہوتی اپارٹمنٹ ہونا یا کروں کی زمین ہونا کمال کی بات تھی میرے آخا کے قدموں میں عہد کے پہاڑ کو سونا بنا کر ڈال دیا گیا آخا نے تھوک کر نہیں دیکھا جب تک دنیا پیشاب کے قطرے سے گری ہوئی تمہیں معلوم نہیں ہوگی جب تک مال و دولت کی محبت دل سے نہیں نکلے گی جب تک ایک ایک آیت کی لذت اور ایک ایک حرف کا مزہ نہیں آئے گا پلما یت خل ایمان فی خلو می کم ویم تی اللہ و رسول ایمان میرے رب کی قسم دل کے اندر داخل نہیں ہوا میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے حضرت سیدنا ابئی وہی اپنے کاپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آخا میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اوبئی ہمیں قرآن پاک سنا ہو حضرت اوبئی کاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخا کلام آپ پر اترا ہے اور کلام آپ کی قسمیں کھاتا ہے کلام آپ نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے ہم کیسے آپ کو سنائیں آخا نے فرمایا اوبئی سناؤ رب تمہیں سلام کہتا ہے رب تمہیں حکم کہتا ہے دیتا ہے کہ تم کلام پاک سناؤ حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کلام پاک کی آیتوں کو پڑھنے لگا پڑھنے لگا آخا کلام پاک کی آیتوں کو سننے لگے اور جب اس آیت پر پہنچے کیسے ہوگا وہ قیامت کا دن کہ جب ہر آدمی اپنے نئے نام اعمال کو لے کر تنہا آئے گا یہاں بھیڑ بھاڑ کے اندر لوگ اپنے فیصلے کرا لیتے ہیں یہاں پر جو ہے مقدمہ لڑنے والا وکیل کا سہارا لیتا ہے تھانہ جانے والا اثر و رسوخ کا سیاسی کتوں کا سہارا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ہوگا قیامت کے دن کہ جب ہر آدمی تنہا آئے گا نہ باپ نہ بیٹا نہ اولاد نہ بیٹیاں جن کے نام سے یہ کیا ہے یہ خمر منزل ہے یہ کیا ہے یہ پروین منزل ہے یہ تاج منزل ہے اس کا ڈھیلا تیرے پیشاب کے کام نہیں آئے گا اس کا ہینٹ تیری موت کے بعد تیرے پیشاب اور تیرے پاخانہ صاف کرنے کے کام نہیں آئے گا جس خدا سے ناتا توڑ کر جس نبی کا دل دکھا کر تو نے اولاد اور جو ہے بیوی بچوں کا پیٹ پالا پرورش کی اور راضی کیا یہ کچھ نہیں آئیں گے تو جب اس آیت پر پہنچے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی ایک صحابی کہنے لگے اے او بھائی کیا تو نہیں دیکھتا آخا کے چہروں سے آنسو کی لڑیاں پروئی گئی ہیں یہ رونا کیوں نہیں آتا اس لیے اس رونے کو ہم نے جورو کے تلووں پر بہا دیا اس رونے کو ہم نے دکان پر لٹا دیا اس رونے کو ہم نے دنیا پر لٹا دیا وہ دنیا جو مقدر وہ جورو جو مقدر وہ اولاد جو مقدر ساری کائنات مل کر اگر خدا نفا پہنچانا چاہے ایک حفاظہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی ساری کائنات مل کر خدا نقصان پہنچانا چاہے ایک گیہوں کا دانا ایک رائی کے دانے کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتی ولا جد من کل جد اے اللہ نفع تو دیتا ہے تو ہے زار تو ہے زندگی کا مالک تو ہے موت کا مالک تو ہے عزت کا مالک تو ہے ذلت کا مالک تو ہے پوری قوم چاہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی نہ آج تک کچھ کیا ہے نہ قیامت تک کچھ کر پائے گی نہ ہمارا ایمان بنا ہے نہ ہم اس ایمان کو بنانے کے لیے تیار ہیں بس جمعہ میں آئے اور ڈبکیاں مار کر چلے گئے ادھر گئے ادھر گئے سب جگہ ووش ناجی بیان انہوں بھی ووش قرآن پڑھتے سو تمہیں بھی ووش قرآن پڑھتے سو انہوں بھی ووش واقعات سناتی چاولوں کی ہزار قسموں کا ہمیں پتا معلوم پیٹرول کہاں اچھا کہاں گھٹیا ہمیں معلوم ہمیں معلوم زمین کی ویلو کہاں قیمتی کہاں گھٹیا قرآن پورے جگہ ووج قرآن پورے جگہ بوجھ اذان پورے جگہ بوجھ بیان ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہم دل کو رلانا نہیں چاہتے یاد رکھو یاد رکھو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا دو قطرے اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں ایک اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ اور ایک وہ خطرہ جو اللہ کی یاد سے آنکھوں سے نکل پڑے حقدیث میں آتا ہے جسم کے جس حصے پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں یہ بڑا قیمتی قطرہ ہے یہ بڑا قیمتی موتیوں سے زیادہ قیمتی آنسو کا قطرہ ہے اس یہ نہیں ملتا یہ نہیں ملتا جن کے سینے میں پتھر آ چکے ہیں چٹان آ چکے ہیں یہ کہاں ملتا ہے یہ بزرگوں سے تعلق رکھنے میں یا اولیاء کرام کی صحبت اپنانے میں یہ جو چار سلسلے بزرگوں کے ہیں نقش بندیا ہے چشتیا ہے اور شہر وردیہ کادری یہ چاروں سلسلے جا کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ پر ختم ہو جاتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا سلسلہ جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے آج اس وقت مادی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ پیری کی باتیں یہ مریدی کی باتیں یہ اصلاح قلب کی باتیں یہ بیعت کی باتیں کہ جب آدمی اذان کا جواب نہیں دیتا صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بے معنی باتیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جب تک اولیاء کرام سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا اور ان سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک نمازوں کے اندر لذتیں پیدا نہیں ہوگی نمازوں کے اندر کیفیات پیدا نہیں ہوں گی حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر کر کھڑے ہو گئے کہ میں دو رکعت ایسی پڑھوں گا کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو کبھی دل میں بات آتی ہے چلو آج اللہ کے لیے کچھ کر بیٹھے دو رکعت ایسی پڑھوں خالص اللہ کے لیے پل بھر کے لیے دنیا کا خیال نہ ہو دکان کا خیال نہ ہو بیوی بچوں کا خیال نہ ہو حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پچاس دو گانا میں نے پڑھی سو رکاتے ہو گئی لیکن جب میں نے حساب و کتاب کیا ایک رکعت ایک سجدہ ایک رکو ایسا نہیں مل سکا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو سجدے میں تو بھی خیال آ جاتا رکو میں خیال آ جاتا قیام میں خیال آ جاتا خیالات سے پاک نماز پڑھ ہی نہیں سکا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کیا اور ملاقات کرنے کے بعد میں نے کہا شکایت کی کہ حضرت میں نے پچاس دو گانا سو رکعت نماز پڑھی اور پل بھر کے لیے میرا دل حاضر نہیں تھا اور پل بھر کے لیے مجھے نماز کی کیفیات اور نماز کی لذت سے میں آشنا نہیں ہوا تو حضرت احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر موت تک میں جب کبھی نماز کے لیے کڑا ہوتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے نمازوں میں کیفیات کو پیدا کرنا تلاوت کے اندر لذتیں پیدا کرنا اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلوانا حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تحجد کے وقت جب حضرت تحجد سے فارغ ہو جاتے رومان کئی رکھے ہوئے رہتے زارو قطار روتے زارو قطار روتے حتیٰ کہ جتنے رومال ہوتے وہ تر بتر ہو جایا کرتے تھے مولا آج ایک آنسو کا قطرہ ہمارے آنکھوں سے کیوں نہیں نکلتا ہمارا دل کیوں نہیں پستا اس لیے کہ ہر آدمی اس شریعت کی گاڑی کو خود چلانا چاہتا ہے بزرگوں سے نسبت اولیاء کرام سے تعلق جب تک نہیں ہوتا ان نمازوں کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی تلاوت کے اندر لذتیں اور کیفیات نہیں پیدا ہو سکتی رات کے اندر جگنے کے مزے رات کے اندر ریاضتیں اور مجاہدات کرنے کے مزے جب تک نسبت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے کامیابی نہیں ملتی یہ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر ہزاروں پہاڑ ہیں ہمالیہ پہاڑ بھی پہاڑ ہے اور احد کا پہاڑ بھی پہاڑ ہے کیا آپ دنیا کا کوئی مسلمان ہمالیہ پہاڑ کو اور احد کے پہاڑ کو دونوں کو برابر تولے گا نہیں دیکھنے میں خوبصورتی میں ہمالیہ کا پہاڑ اونچا ہے اور خوبصورت ہے لیکن ایک مسلمان کہے گا کہ اہد کا پہاڑ یہ وہ ہے کہ آقا اس سے محبت کیا کرتے تھے اور یہ آقا سے محبت کیا کرتا تھا پہاڑوں میں پہاڑ عہد کا پہاڑ جب اس کی نسبت آخا سے ہو گئی کائنات کے پہاڑوں میں قیمتی ہو گیا دنیا کے اندر ہزاروں غار ہیں ہزاروں سوراخیں ہیں ہزاروں بل ہیں لیکن کیا غار سور کا مقام اور غار ہیرا کا مقام کسی اور غار کو مل سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت غار جاپان والوں نے بنائے کئی کئی سو کلومیٹر تک انہوں نے سمندر کے اندر راستے بنائے پہاڑوں میں ٹرین کے راستے بنائے اے سی بنایا اور سب کچھ بنایا دیکھنے میں ایک کھڈا ہے دیکھنے میں ایک سوراخ ہے لیکن اس سوراخ پر دنیا کے سارے غار فدا ہیں اس غار ہیرا پر دنیا کے سارے غار جو ہے فدا ہیں قربان ہیں اس لیے کہ اس غار کی نسبت میرے محبوب کے قدموں سے ہو گئی اس غار کی نسبت یار غار سے ہو گئی نسبت کوئی معمولی چیز نہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ملحد قسم کے آدمی تھے لیکن جب صاحب نسبت ہو گئے اور صاحب کمال ہو گئے اللہ نے وہ مقام دیا اللہ نے وہ درجہ دیا کہ آپ کثیر البکا بہت زیادہ رونے والے اذان سنتے تو روتے نماز کو جاتے تو روتے سجدے میں جاتے تو روتے تلاوت کرتے تو روتے اللہ ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے قرآن میں سور توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فل حقو خلیلا ولیقو کثیرہ اے لوگوں ہنسو کم اور روز زیادہ دنیا میں زیادہ رونے والا قیامت میں مسکرائے گا اور دنیا میں مسکرانے والا قیامت میں روئے گا کل جہنما اشد میرے اللہ نے کہا معمولی گرمی سے تم ڈر جاتے ہو اور گھبرا جاتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے کروڑوں درجے زیادہ گرمی رکھنے والی ہے کئی طریقوں سے کئی اینگل سے میرے اللہ کو مخلوق سے محبت ہے مسلمانوں سے شفقت ہے وہ آگ بتا کر وہ جہنم بتا کر وہ سانس بتا کر وہ بچھو بتا کر وہ رولانا چاہتا ہے رونے والی آنکھ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا کہ آپ اپنی نماز پڑھ لیں میں اپنی نماز پڑھا کر تنخواہ لے لوں آپ اپنی نماز پڑھا کر دکان کو چلے جائیں نہیں ان نمازوں سے قیامت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک ان کے اندر کیفیات پیدا نہ ہو اور لذتیں پیدا نہ ہو روحانیت پیدا نہ ہو اس وقت تک یہ نماز زندہ نماز نہیں ہوگی یہ اٹھک بیٹھک ہوگی حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ صاحب نسبت بنے کثیر البکا خالی رویا کرتے تھے رویا کرتے تھے انتقال ہوا اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی خواب میں مرید نے دیکھا کہا احمد علی لاہوری کیا ہوا آپ کے ساتھ کہتے ہیں تو ڈرنے والے تو تھے رونے والے تو تھے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بلایا میں ڈر گیا میں کام گیا خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ مجھے جنت کا فیصلہ سنائیں گے یا جہنم کا فیصلہ سنائیں گے پھر چند قدم آگے مجھے اللہ نے بلایا فرماتے ہیں اور رونے لگا اور ڈر گیا بڑا نازک معاملہ ہے قبر کا بڑا نازک معاملہ ہے اللہ کے دربار میں پیشی کا یہ دنیا ہے ٹھکا کر آدمی زندگی گزار لے سکتا ہے بیوی کو بے وقوف بنا سکتا ہے اولاد کو بے وقوف بنا سکتا ہے گاہک کے آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا فمیامل ذرتن خیر یرا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا وہ اللہ اس کو دکھا دیں گے ومیامل ذرتن شر یرا ایک رائی کے دانے کے برابر اگر دنیا کی رات کی تاریخی کے اندر بھی کوئی برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ کریں گے بڑا نازک معاملہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کام گیا میں ڈر گیا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے اس کے بعد کہتے ہیں اور چند قدم آگے مجھے بلایا میں نے کہا کہ میرا بیڑا تو غرق ہو گیا اللہ مجھے اور قریب میرے دل کے اعمال کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں احمد علی تو روتا ہے تیرے رونے کی وجہ سے ہم نے جب تیری تدفین ہوئی علماء بیان فرماتے ہیں احمد علی لاہوری حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جس دن دفن کیا گیا حضرت کی قبر سے چار مہینے تک جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہتے ہیں احمد علی لاہوری تو روتا ہے تو ڈرتا ہے ہم نے تیرے صدقے میں اس قبرستان والوں کی نسبت سے ہو گئی اس صدقے میں ہم نے سارے قبرستان والوں کو مغفرت کا پروانہ دے دیا نسبت بہت اونچی چیز ہے نسبت کسی اللہ والے سے رکھنا بہت اونچی چیز ہے اسی لیے <clears throat> طالب علمی کے زمانے ہی سے ہم جو ہے تلاش کیا کرتے تھے ایک سچے پیر و مرشد کی تلاش حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے عطقیہ ابدال اور بزرگان دین میں تھے حضرت سے بیعت ہوئی حضرت کا مثال مبارک ہوا فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئی جو ناجانشین ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پھر اس کے بعد ایک سچے پیر و مرشد کی تلاش تھی اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالیہ حضرت کا نام نامی سن رکھا تھا حضرت کی کتابیں اور حضرت کی جو ملفوسات تھیں ان سے استفادہ ہوتا تھا بلکہ جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یا آپ سن رہے ہیں یا آپ تک سن چکے ہیں یہ سمجھیے کہ حضرت ہی کی کتابوں کا استفادہ ہے اور حضرت ہی کی توجہات کی برکات ہیں حج بیت اللہ کے سفر میں حضرت والا تشریف لائے تھے لیکن کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی فون سے رابطہ ہوا اور فون پر بیعت ہوئی لیکن دل میں تڑپ تھی ارمان تھی اور جذبات تھے کہ حضرت سے ملاقات ہو اور تجدید بیعت ہو فون میں جو بیعت ہوئی شرح صدر نہیں تھا حالانکہ حضرت نے شرح صدر اور اطمینان قلب کا معاملہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود ایک سچی تلاش تھی حالات یہاں پر ناگزیر آئے اور عمرے کا سفر ضروری ہوا دوست احباب کے تعاون سے عمرے کے لیے ہم گئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہلا جو پریڈ تھا سترہ روز کا وہ ختم ہو گیا ہم تڑپتے رہے مچلتے رہے کہ حضرت والا کی ملاقات پاکستان کے اندر بڑی مشکل ہے اس لیے کہ یہ حالات اگر کوئی آدمی پاکستان فون بھی کرتا ہے یا نام بھی لیتا ہے یا سفر کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کی بڑی ڈاؤٹ فل اور مشکوک ہو جاتی ہے حضرت سے ملاقات بھی ضروری اور پاکستان جانے کے اسباب بھی بظاہر ندارت اور حضرت کا جو سفر ہے وہ جون کے مہینے میں طے ہے حضرت ایک قافلہ تربیت کا لے کر نکلتے ہیں ایسا نہیں کہ جیسے ٹور والے نکلتے ہیں کھانا کھا کر مادر پیدر آزاد چھوڑ دیا جاؤ تم خریدو سو جاؤ جماعت سے نماز پڑھو مت پڑھو داڑیاں مڈاؤ نہیں حضرت ایک قافلہ لے کر تربیت والا نکلتے ہیں اس میں کلیم طیبہ ہوتا ہے طواف ہوتا ہے ذکر و اسکار ہوتے ہیں حج کا سیزن آتا ہے حج کے اندر بھی قافلہ لے کر نکلتے ہیں تو حضرت کا جو قافلہ آنا تھا وہ جون کے مہینے میں تھا اللہ بہتر جانتا ہے بظاہر کوئی جو ہے سبب نہیں تھا حضرت سے ملاقات کا پہلا جو وقفہ تھا اور پہلا جو مرحلہ تھا ہمارے سفر کا سترہ دن کا بیاج واپس آ چکی تھی قافلہ واپس آ چکا تھا یہ اڈیشنل جو دن تھے یہ دن دن رات رات کر کر گزر رہے تھے اور وہ بھی ایک ہفتہ ہو گیا اچانک ہمارے ایک مخلص کرم فرما ریاض کے اندر رہتے ہیں انہوں نے <clears throat> خوشخبری سنائی حضرت والا تشریف لا چکے ہیں لیکن حضرت والا کا پریوٹ سفر ہے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے مکہ ٹور جو مکت المکرمہ کے حرم سے بالکل لگا ہوا ایک بڑی عمارت ہے جس کے اندر پچپن ہزار مقیمین اور پچپن ہزار رہنے والے سکونت اختیار کر سکتے ہیں کہاں تلاش ہے حضرت کو تو ہم وہاں پر دروازے پر بیٹھ گئے حضرت ہی کی طرح ایک صاحب کی پگڑی نظر آئی ہم دوڑ کر گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت والا تشریف لائے ہیں وہ اتنا ڈر رہے تھے حضرت نے اتنی تاکید کر دی تھی کہ کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہیں دینا کیونکہ ہمارا جو سفر ہے جون کا وہ جون کا سفر طے شدہ ہے حرمین شریفین کے حالات بھی بڑے نازک ہیں وہاں کسی کو بیت کرنے یا کسی کو بیان کرنے یا کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے اجازت نہیں ہے اس لیے کہ عالمی طور پر حالات بڑے نازک چل رہے ہیں کیمرے پھرتے رہتے ہیں ایک بریلوی پیرو مرشد ایک جگہ ذکر و اذکار کرا رہے تھے بیعت کرا رہے تھے پولیس والوں نے بڑی ذلت کے ساتھ جیسے پک پاکٹ کرنے والے کو چور اور اچکے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اس طریقے سے ان کو پکڑ کر لے گئی پولیس تو حضرت بھی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ جو تو سفر ہے جون کے مہینے کا اپنے قافلے والوں کو حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں تمہیں نہیں بتانا ہے بہرحال سچی طلب ہو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ولدین جاہد فینا لنا سب لنا اگر سچی طلب ہو سچی تڑب ہو اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں ایک تو حضرت کا سفر تھا ہی نہیں کسی یورپی ملک سے واپسی تھی اور واپس ہوتے ہوئے حضرت ہماری ماں اہل خانہ کے ساتھ تشریف لائے تھے بالکل نجی سفر تھا اور حضرت کے ساتھ رہنے والوں کو خود پتا نہیں تھا کہ حضرت طواف کب کرتے ہیں کب نکلتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک تڑپ تھی انہوں نے فون نمبر دے دیا کہا کہ اس فون سے رابطہ ہو سکتا ہے تو فون سے یہ شرط کے ساتھ کہ میرا نام نہیں بتانا حضرت خفا ہو جائیں گے آپ کی تڑپ اور آپ کی جستجو کو دیکھ کر ہم نمبر دے رہے ہیں انہوں نے نمبر دے الحمد الحمدللہ حضرت سے رابطہ ہوا عموماً حضرت رکن یمانی اور حجر اجفت کے درمیان متاف کے اندر بیٹھا کرتے ہیں ایک عالمی شخصیت جس کے بارے میں بہت اونچے فضائل بہت اونچے مناقب علماء نے بیان کیے ہیں حضرت کے ایک ہم جماعت تھے حضرت کا مقام کیا ہے حضرت کا درجہ کیا ہے اندازہ لگائیں فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مجلس میں فرمایا مجھے ان چیزوں کے بیان کرنے کی عادت نہیں حضرت اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں ضرورت سے زیادہ چھپاتے ہیں بلکہ گندا لفظ اگر مجھ جیسا کمی نہ استعمال کرے تو بزدلی کی حد تک اتنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں نہ ظاہری شان و شوکت نہ آگے پیچھے کوئی آدمی چھپانے کی ضرورت سے زیادہ حضرت کی انتہا حضرت مجبوراً ایک واقعہ بیان کیا لوگوں تم سمجھتے ہو یہ نسبتیں بیکار ہیں یہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا بیکار ہے ایک نہ ایک دن یہ نسبت کام آئیں گی یہ کہہ کر حضرت نے کہا کہ بیان کرنا اور اس واقعے کو عرض کرنا میرا مقصد نہیں زبان پر اللہ یہ واقعہ لے کر آیا ہے حضرت فرمانے لگے میرا ایک جو ہے ہم جماعت تھا میری کلاس کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا تو چنانچہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو میں فارین کے اندر تھا مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیں گے تو چنانچہ وہ یوں کہنے لگا کہ حضرت میں مسجد کے اندر ہوں اور باوضو اللہ کی قسم کھا کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے ابا حضور کا انتقال ہونے لگا ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پیروں کے پاس سر کے پاس آ گئے کوئی سر یاسین پڑھنے لگا کوئی کلیم طیبہ پڑھنے لگا اس وقت حکم یہ ہے کہ میت کو نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو بلکہ کلمہ زور زور سے پڑھے وہ سن کر خود موتا کلمہ پڑھ لے گی یہ فرماتے ہیں جو حضرت کے مرید تھے اور حضرت کے معتقد تھے اور حضرت سے وسیلہ رکھنے والے تھے فرماتے ہیں میں غور کر کر دیکھ رہا تھا کہ میرے ابا کی زبان نہیں چل رہی تھی میرا ابا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ہوٹ سل جاتے تھے ہوٹ بند ہو جاتے تھے میں نے لاکھ تدبیریں کی یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ پر احسانات کیے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اے اللہ ایک نعمت اور ایک احسان آپ مجھ پر ظاہر فرما دیجئے اور اس کے بعد میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب آیا میں اپنے ابا حضور کے پاس بہنے کہنے لگی بھیا بھیا دیکھو ہمارے ابا کا انتقال ہو رہا ہے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں لڑک رہے ہیں فرماتے بہت نازک موقع تھا میں باوضو تھا قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس نے اگر پیر ذوالفقار فقیر سے نسبت کو سچی قائم کی ہے اور پیر ذوالفقار نے اپنے پیر و مرشد سے نسبت کو قائم کی ہے اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اور انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے حضرت حسن بصری سے اور حضرت حسن بصری نے حضرت علی سے اور حضرت علی نے آقا سے اے اللہ تیرے نزدیک اس نسبت کا کوئی مقام ہے تو میرے باپ کو کلیمہ نصیب فرمانا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے باپ کی زبان کھل گئی پانچ مرتبہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ حضرت کی کرامت ہے حضرت کی بزرگی ہے ابھی گزشتہ جمعہ ایک کتاب برائے فروخت آپ حضرات کے لیے رکھی گئی تھی کہ حضرت کا کابل کا بخارا تبرقند وغیرہ کا سفر نامہ تھا اس کے اندر ایک واقعہ سرے دست پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ ایک مقام پر گئے اور حضرت چائے پانی کے لیے رکے تو اس کے بعد وہاں پتا چلا کہ وہاں ایک لاڈجنگ ہے وہ تو یورپی ممالک ہیں وہاں زنا آدمی ایسے کرتا ہے جیسے یہاں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو وہاں شراب ایسے پیتا ہے گویا یہاں کوئی چائے پی رہا ہو آٹھ نوجوانوں نے آٹھ رنڈیوں کو بک کیا آٹھ کمروں کو بک کیا شراب کے دور چل چکے تھے حضرت اقدس پیر و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامد العالیہ سفر نامہ پڑھیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی مجھے وجد آیا مجھے حال آیا اور کہا کہ جاؤ ان شرابیوں کو بلا کر لے کر آؤ آدمی جب گناہ میں رہتا ہے اور شرارت میں رہتا ہے تو اس وقت وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے جو باتیں اس وقت یہاں پر بیٹھ کر آپ مجھ سے سن رہے ہیں اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے یہی بات اگر آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر یا آپ اپنے گھر میں جب L C D T V دیکھ رہے ہو اس وقت کہوں تو اس وقت میری حیثیت ایک دشمن کی ہو جائے گی ایک جو ہے دشمن چور و چکے کی ہو جائے گی اس لیے کہ وہ موقع اور محل نہیں ہے نصیحت کرنے کا لیکن بزرگوں کی بات کیسے ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ ان آٹھ نوجوانوں کو لے کر آؤ کہا حضرت انہوں نے کمرے بک کر لیے ہیں رنڈیاں طے ہو چکی ہیں شراب کے نشے میں مست ہیں کہاں لے کر آؤ پیش کرنا ہمارا کام ہے اور ہدایت کے فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے ان اللہ من احبتا ہمیں راستہ بتانا ہے راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے لے کر آؤ لے آیا گیا کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے تمہارا بھائی ہونے کے ناطے میں جیسے کہوں ویسے کر لینا وضو کروایا اور کروا لینے کے بعد کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا پڑھتے ہی اللہ نے ان کی دل کی حالت کو بدل دیا اور کہا کہ حضرت اپنا ہاتھ دراز کیجئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے شاگرد اور رفقائے سفر کہتے ہیں یہ حضرت کی زندہ کرامت تھی کہ شراب کی نشے میں مس اور زنا کی خواہش میں جو چور چور تھے حضرت کے چند کلمات کے سطح کے اندر انہوں نے جو ہے زنا سے توبہ کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کی لت سے توبہ کر لیے اور حضرت سے تاحیات یہ لوگ جڑے رہے حضرت کو ہندوستان کا ویزا اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں ہیں ان کی نگاہیں ایک ایک عالم پر ہیں ایک ایک عالم کی تقریر پر ہیں ایک ایک تنظیم پر ہیں اور ایک ایک تنظیم کے ذمہ دار پر ہیں عالمی طور پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے انداز میں ان کے کارناموں پر ہیں حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکات عالیہ حضرت نے امریکہ کے یہود و نصارہ کی کایا پلٹ کر رکھ دی کئی یہود کئی نصارہ اور کئی کافر کئی مشرق مجوسی آپ کے پاس آتے آپ کے چہرے کو دیکھتے آپ سے بیعت ہوتے اسی وقت آپ تائب ہو جاتے ایمان و اسلام کو قبول کر لیتے تو ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیموں کو ڈر ہے کہ یہاں کہیں ایک بھون چال نہ آ جائے ایک مذہبی تبدیلی اور انقلاب نہ بپا ہو جائے حضرت نے براہ دبئی ہندوستان کے ویزے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ سے کوشش کی مکت المکرمہ سے سعودی عربیہ سے کوشش کی اتنے ایار اور مکار ہے حضرت کا نام ان کے دل و دماغ کے اندر اتنا خوف بن کر چھایا ہوا ہے کہ کسی ملک سے بھی یہاں آنے نہیں دیتے بہرحال یہ حضرت کی توجہات کا کا نتیجہ ہے حضرت کو جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے بہرحال عموماً حضرت رکن یمانی اور حضرت اسود کے درمیان بیٹھتے ہیں اور جب اتنی بڑی عالمی شخصیت اور اتنے کرامات اور اتنی بڑی بزرگیاں جس کی ہوں اور کائنات کے ہند عالم کے بڑے بڑے بزرگ شیخ الحدیث جن کی مریدی کے اندر گئے ہوں اور جن کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہو تو تصور کیا ہوگا بڑے امامے ارد گرد سینکڑوں افراد باڑی گارڈ اسی حالت میں ہم لوگ طواف سیدھا الٹا چکر کاٹتے رہے حضرت کو دیکھنے کے لیے حضرت تو نظر نہیں آئے حضرت کا وقت تھا گیارہ بجے اور بارہ بجے کے درمیان بارہ ہو گئے ایک ہو گیا سوا ہو گیا ڈیڑھ ہو گیا مایوسی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اب ہم نے کہا کہ شاید اس سفر میں مقدر نہیں ہے حضرت کا دیدار یہ کہہ کر ایک اجنبی دروازے سے ہم اپنے اہل خانہ اور ہمارے دوست اور ان کی جو ہے بیوی بی صاحبہ یہ چار افراد تھے جا رہے تھے ایک صاحب دبلے پتلے ایک ویل چیئر کے اندر ایک ضعیف اور نہیں قسم کے انسان کو بٹا کر لا رہے تھے اور ان کے چہرے پر ویسی ہی پگڑی تھی ہم آگے بڑھ گئے ہمارے ذہن میں یہ تصور کہ حضرت آئیں گے بیسوں خلفا ہوں گے اور دسیوں حضرت کے خادم ہوں گے حضرت تنہا تھوڑی نہ آئیں گے لیکن ہمارے صاحب خالہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ حضرت ہوں گے دس قدم آگے بڑھنے کے بعد ہم نے قدم پیچھے کی ہے اور خادم سے کہا کون ہے حضرت کہا پہلے مسافہ تو کرو ہم نے مسافہ کیا تو ان سے پوچھا کون انہوں نے کہا پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب قدم و تلے سے زمین نکل گئی اور معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی منزل مل گئی اپنا مقصود مل گیا اور ہم نے حضرت کو سینے سے لگا لیا فوراً حضرت نے اس خادم کو بھی الگ کر دیا ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے حضرت کہ کوئی حضرت کو نہ دیکھ سکے اور حضرت خان کعبہ کو دیکھ سکے اور ایسی جگہ جہاں حرم شریف کے کیا مرے کیا چنا کر سکے احتیاط کا پہلو بہت اختیار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسائل سے دو چار ہو جائے امت امت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس جگہ کو انتخاب کیا ہم نے کہا ہم تجدید بیت کرنا چاہتے ہیں اور اہل خانہ بھی بیت ہونا چاہتی ہیں حضرت نے کہا یہ بیت ویت کرنے کا وقت نہیں ہے ہم کسی اور وقت بتائیں گے نے اللہ سے دعا کی مولا حضرت کے دل میں محبت ڈال دے الفت ڈال دے راہیں ہموار کر دے پھر اس کے بعد آہستہ سے گئے اہل خانہ پردے میں تھی ہم نے ان کو پیچھا کر دیا اور ہم نے کہا حضرت ہم جو ہے محسوس ہونے نہیں دیں گے کہ یہاں پر کوئی عمل ہو رہا ہے اللہ کے لیے آپ بیت کروا تجدید بیت کروائیے تو حضرت نے ایک ترکیب بتائی کہ کچھ فاصلے پر بیٹھ جائیے خانے کعبہ کو آپ دیکھ رہے ہو ایسا آپ منظر پیش کیجئے ہم خانے کعبہ کو دیکھنے لگے اور حضرت موبائل اٹھا کر گویا کسی کو رنگ کر رہے ہو یا کسی سے اوپن فون میں بات کر رہے ہو حضرت نے بیت کے کلیمات کی تجدید کروائی الحمد ہم اور ہمارے جو ہم سفر تھے ایک صاحب تھے ہم نے ان کو بھی جو ہے لگے ہاتھ بیت کروا لیا اب رہا عورتوں کا مسئلہ اب اس میں اور زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہا کہ خواتین کو تو ہم یہاں نہیں بیعت کریں گے میں نے کہا کہ حضرت ہم مکبر بن جائیں گے آپ سامنے بیٹھ جائیے آپ جو ہے کلیمات ارشاد فرمائیے ہم مکبر کا کام کریں گے خواتین ان جملوں کو دوہرائیں گی تو چنانچہ یہ اس کو بھی حضرت نے منظور فرما لیا پھر اس کے بعد حضرت نے اہل خانہ کو بھی بیعت کروا لیا اور لمبی حضرت نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد حضرت سے ہم نے یہ پوچھا کے حالات ناسازگار چل رہے ہیں آزمائش والے چل رہے ہیں یہ طے کر کر گئے تھے حضرت کے پاس کہ حضرت کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر کہیں گے وہ ان خدمات کو جاری رکھنے کے لیے تو ہم ان خدمات کو جاری رکھیں گے اور اگر حضرت حالات کے تحت اور وسط نظری فراست ایمانی کا چشمہ لگا کر کہیں گے نہیں اب ان حالتوں میں بیان کرنا اور پھر مزید الجھنا مناسب نہیں ہم طے کر چکے تھے آپ حضرات کا خلوص اور تڑپ حضرت نے ایک ہی جملے کے اندر وہی بات کہی جو چیز ہم پہلے ہی سوچ کر رکھے تھے کہ درمیان میں کچھ وقفہ دے دیا جائے پھر اس کے بعد اپنا کام آپ جاری رکھیں پھر اس کے بعد حضرت نے دوسرا جملہ فرمایا میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں اور کعبے کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے کعبے کو میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اللہ کی انوار اور تجلیات کا ظہور آپ کے قلب پر ہوگا اور آپ اس چیز کو محسوس کریں گے الحمدللہ وہی ہوا جا کر پندرہ سترہ روز ہو چکے تھے شرح صدر نہیں تھا کہ ہندوستان لوٹنے کے بعد یہاں کے حالات کیا ہوں گے اور پھر بیانات کی کیفیات کیا ہوں گی حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ حرم شریف کے اندر تجدید بیت کا نتیجہ اور پھر اللہ والوں سے نسبت مضبوط کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سو فیصد شرح صدر ہوا اور سو فیصد اطمینان ہوا ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک کامل شیخ کی تلاش کریں ایک پیر و مرشد کی تلاش کریں یہ دیوانوں والی زندگی نہ گزاریں اور کچھ لوگ تو ایک جمعہ ادھر ایک جمعہ ادھر اس کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تین سالن کا جو چمچا ہوتا ہے چمچا ایک سالن میں بھی ڈالا دوسرے میں بھی ڈالا تیسرے میں بھی ڈالا کہتے ہیں وہ تینوں سالن میں سے کچھ بھی نہیں پیتا وہ صرف ڈبکیاں مارتا رہتا ہے تو جو لوگ بزرگان دین کے ساتھ ڈبکیاں مارتے ہیں کبھی اس ذوق کے عالم کے پاس گئے کبھی اس ذوق کے عالم کے پاس گئے ساری زندگی سالن کا چمچا بنا رہیں گے کبھی دال میں ڈبکی ماری کبھی خورمے میں ڈبکی ماری کبھی مٹھے میں ڈبکی ماری لیکن اسے ملتا تو کچھ نہیں ہے اس لیے زندگی کے لمحات بہت چھوٹے ہیں وقت بڑا مختصر ہے اللہ والے سے راہیں ہموار کر لیں پھر ان کے ثمرات حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامود تو لیا کیا اس سے بڑی کوئی بزرگ شخصیت چاہیے تھی آپ کو اور ہمیں اس سے بڑی کوئی اللہ والی شخصیت جس نے دین کو بھی دیکھا جس نے دنیا کو بھی دیکھا جس نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو بھی دیکھا جس نے تھانہ بھون کی اندر خانخواہ کی بھٹی ہوئی بوریے کو بھی دیکھا اور جس نے جو ہے ناسا کے اندر جا کر بڑے بڑے لیکچر دیے اور جس نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر درس حدیث بھی دیا درس سے تصویر بھی دیا میرا جیسا کٹ اور جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں جس نے زندگی گزار دی تو اس کی زندگی تو ون وے ہے لیکن یہ تو آخرت کو دیکھا ہوا اور دنیا کو دیکھا ہوا بندہ تھا لیکن حضرت کے اب کے بیانات جب ہوتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ خلیل الرحمان وہ نہیں ہے جو پہلے تھا کلیل الرحمان پہلے منہ سے بولا کرتا تھا اب خلیل الرحمان پیر ذوالفقار سے جڑ جانے کے بعد دل سے بولا کرتا ہے ایسا آدمی ایسے ایسے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے بزرگان دین حضرت کی جو ہے خدمت میں اقدس میں چلے گئے حضرت کے فون نمبر آج بھی ہیں اور حضرت سے رابطہ قائم کیا بھی جا سکتا ہے بلکہ جن حضرات کے پاس اللہ نے مال و دولت دی زامبیا کے اندر حضرت رمضان المبارک میں اعتکاب بیٹھتے ہیں بڑا لمبا وقت ہوتا ہے اور بڑی کھل کر باتیں ہوتی ہیں اور حضرت سے مکمل فیض اٹھایا جا سکتا ہے ہم جو ہے ہر میں محترم میں حضرت سے جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی مر کر اللہ کو جواب دینا ہے کوئی آدمی جھوٹ بول کر دنیا میں نام نہیں کما سکتا وہ چہرے میں نور ہے وہ نماز سنت کے مطابق حضرت نے پڑھی ہے کہ حضرت سے جب تک ملاقات تھی شاید یہ نگاہ کہیں اور بھٹک نہیں پائی حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے چونکہ حضرت کا نجی سفر تھا پریویٹ سفر تھا حضرت ملاقات سے گریز کر رہے تھے حضرت کو کسی کی ملاقات پسند نہیں تھی ورنہ ساری رات حضرت کو ہم دیکھتے رہ جاتے لیکن پسند حضرت کو نہیں تھا کچھ احباب نے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وقت کا ولی کامل ہے تو مسافہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت نے بے رخی سے مسافہ کر کر ان کو رخصت کر دیا اس لیے کہ یہ موقع محل نہیں تھا ورنہ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا تھا ہم ساری رات حضرت کو دیکھتے رہ جاتے دیکھتے رہ جاتے ایسا نہیں کہ صرف شخصیت ہے آپ کا مزاج کسی اور اللہ والے سے اور کسی شیخ کامل سے ملتا ہو اور اس کی نشانیاں ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے خود اس کی زندگی سنتوں سے بھرپور ہوتی ہے یہ نہیں کہ جس نے بھی پیری مریدی کا دعویٰ کیا اور جس نے بھی جو ہے خانقاہ کا دروازہ کھولا اور جا کر مرید ہو گئے سنتوں سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کی تلاش میں گئے اور دیکھا ایک آدمی کو قبلے کی طرف تھوک رہا تھا تو تو کہا یہ میرا پیر و مرشد ہو نہیں سکتا جو کعبے کا احترام نہ کرے تو ذرا ذرا چیز پر نگاہ ہونی چاہیے وہ خود سنتوں کا پابند ہونا چاہیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک باپ بیٹے جو مرید تھے آئے اور اس کے بعد وہ جو مرید تھے باپ وہ کہنے لگے حضرت میں اپنے بیٹے کو بغیر ٹکٹ کے ٹرین کے اندر لے کر آیا اس لیے کہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا لگتا ہے لیکن عمر میں بڑا لگتا ہے پی ٹی نے پوچھا بھی تو میں نے اسے درگزر کرنے کی بات کر دی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اسٹیشن سے ہاف ٹکٹ لے کر آؤ اور اس کو ضائع کر دو اور تمہارا اتنا پیسہ ریلوے ڈپارٹمنٹ محکمے کے مالیات کے خزانے میں تم داخل کر دو یہ ہے اللہ والے کہ انہوں ان کی نگاہ باریک بین ایک ذرے ذرے پر جاتی ہے اور جب ان سے ہمارا تعلق استوار ہوتا ہے کہنے میں مزہ آتا ہے سننے میں مزہ آتا ہے ذکر میں مزہ آتا ہے تزوی میں مزہ آتا ہے قرآن میں مزہ آتا ہے اسی لیے حضرات صحابہ کرام کی نمازوں کی کیفیت حضرات اولیاء کرام کی نمازوں کی لذت اسی لیے ہے کہ انہیں آخا سے نسبتیں زیادہ تھی اور ہماری نمازوں کی کیفیات اور ہماری نمازوں کی لذتوں سے ہم محروم اس لیے نسبت کم ہے نسبت کم ہے اسی لیے حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلم نل ایمان تال تعلم نل قرآن پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہم نے پہلے نسبت کو مضبوط کیا ہم نے پہلے نسبت کو مضبوط کیا پھر جا کر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے پہلے آپ راستہ بنائیے اس پر گاڑی چلائیے آپ نے گاڑی کو سونے کی بنا دی راستہ ہی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر گاڑی کیا کام کرے گی آپ نے کم کمے لگا دیے آپ نے پنکھے لگا دیے اس کا کلیکشن پاور ہاؤس سے نہیں ہے یہ کمکمے کیا کام کے آپ نے نماز میں سور بقرہ پڑھی آپ نے مہینے کے اندر ایک کلام پاک ختم کیا نسبت نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کے اندر حضور قلبی کی کیفیت اور نماز کے اندر روحانی لذتیں پیدا کرنے کے لیے اولیاء کرام سے نسبتیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ایک غلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر سیر سپاٹا کر رہا ہے محمود غزنوی تو بادشاہ تھا ہندوستان کا تو اس نے کہا بادشاہوں کی بڑی پٹائی ہوتی ہے اور لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے اور تو جنت میں مزے سے پھر رہا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اصل یہ کہ اللہ نے نہ تو میری نماز کو دیکھا نہ میرے تخوے کو دیکھا نہ میری پرزگاری کو دیکھا بلکہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں سفر سے لوٹا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ان کی خان خواہ میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو جمعہ کا دن تھا تو ان کے جو مریدین تھے وہ جھاڑو دے رہے تھے سہن کو صاف کر رہے تھے خان کو صاف کر رہے تھے تو چنانچہ میرے بادشاہانہ شاہانہ لباس پر اس کی دھول آ کر لگ گئی اور مٹی آ کر لگ گئی میرے طبیعت کے اندر ملال آیا اور میری طبیعت کو غصہ آیا بادشاہ کے جوڑے پر خانخواہ فقیروں کی دھول لگ رہی ہے لیکن میں نے کہا لگنے دو یہ اللہ والوں کے در کی دھول ہے یہ بزرگان دین کے خانخواہ کی مٹی ہے فرماتے ہیں یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اللہ نے کہا تو میرے ایک فقیر کے خانخواہ کی مٹی کا احترام کیا پر جہنم کے آگ کو حرام کر دیا یہ اللہ والوں کی نسبت ہے ہم کہتے ہیں ہمیں ان کے بیون لگے کپڑے ہمیں ان کی سادگی دھوکے میں نہ ڈالے ان کی سادگی ہی میں زمین و آسمان اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک رہبر کامل ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے نسبتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی کرتے ہوئے ایمان پر ہماری رخصتی فرمائے آمین واغردان الحمد للہ رب العالمین